لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ابن رسول قد خلت من قبله الرسل كانا الطعام انظر انظر كيف نبين لهم الآيات ثم يؤفكون بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہیں حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرے اور تمہارے رب ہیں یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے گنہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں وہ لوگ بھی قطعا کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں کے تیسرے ہیں دراصل سوائے اللہ کے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے اللہ تو بہت ہی بخشنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں مسیح ابن مریم علیہ السلام سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں ان کی ماں ایک ولیہ عورت تھی یعنی مریم دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے دیکھیے تو صحیح اے نبی کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے جاتے ہیں پھر غور کر لیجئے کہ کس طرح پلٹائے جاتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مشرق پر جنت حرام ہے نصرانیوں کے فرقوں کی یعنی ملکیہ یعقوبیہ نستوریہ کے کفر کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کو اللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ ان کے قول سے پاک منزہ اور مبرہ ہیں مسیح تو اللہ تعالیٰ کے غلام تھے سب سے پہلا کلیمہ ان کا دنیا میں قدم رکھتے ہی گہوارے میں ہی یہ تھا کہ انی عبد اللہ کہ بے شک اے لوگوں میں اللہ کا غلام ہوں یعنی بندہ ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ اپنی غلامی کا اقرار کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا تھا میرا اور تم سب کا رب اللہ ہی ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو سیدھی اور صحیح راہ یہی ہے اور یہی قول اپنی جوانی کے بعد کی عمر میں بھی کہا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرنے والے پر جنت حرام ہے اس کے لیے جہنم واجب ہے جیسے قرآن کی اور آیت میں ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے جہنمی جب جنتیوں سے کھانا پانی مانگیں گے تو اہل جنت کا یہی جواب ہوگا دونوں چیزیں کفار پر حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ منادی مسلمانوں میں آواز لگوائی تھی کہ جنت میں فقط ایمان و اسلام والے ہی جائیں گے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے سورہ نساء کی آیت ان اللہ لا یغفرو کی تفسیر میں وہ حدیث بھی بیان کر دی گئی ہے جس میں ہے کہ گناہ کے تین دیوان ہیں جس میں سے ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے لیکن یہ روایت صنعت ضعیف ہے مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں یہی واضح بیان کیا اور فرمایا کہ ایسے نا انصاف مشرقین کا کوئی مددگار بھی کھڑا نہ ہوگا اب ان کا کفر بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک مانتے تھے یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک مانتے تھے لیکن یہ آیت صرف نصرانیوں کے بارے میں ہے وہ باپ بیٹا اور اس کلمے کو جو باپ کی طرف سے بیٹے کی جانب تھا اللہ تعالیٰ مانتے تھے پھر ان تین کے مقرر کرنے میں بہت بڑا اختلاف تھا اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا تھا اور حق یہ ہے کہ سب کے سب کافر تھے مسیح علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر اللہ تعالیٰ مانتے تھے اسی کا بیان اس صورت کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا اے عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اے لوگوں اور میری ماں مریم یعنی میری والدہ کو بھی اللہ مانو وہ اس سے صاف انکار کریں گے اور اپنی لا علمی اور بے گناہی ظاہر کریں گے زیادہ ظاہر قول بھی یہی ہے واللہ عالم دراصل لائق عبادت سوائے اس پاک ذات اللہ کے اور کوئی نہیں تمام کائنات اور کل موجودات کے معبود برحق وہی اللہ ہیں اگر یہ اپنے اس کفریہ قول سے باز نہ آئے تو یقیناً یہ المناک عذابوں کا شکار ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے کر موجود بخشش و انعام اور لطف و رحمت کو بیان فرما رہے ہیں اور باوجود ان کے اس قدر سخت جرم کے اور اتنی اشد بے حیائی کے اور کد و افطرا کے انہیں اپنی رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب بھی میری طرف جھک جاؤ ابھی سب کو معاف کر دوں گا اور دامن رحمت تلے لے لوں گا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہی تھے ان جیسے رسول ان سے پہلے بھی ہوئے ہیں جیسے اللہ کا فرمان ان ہوا اللہ عبد الآیا یعنی وہ مسیح ہمارے غلام ہی تھے ہاں ہم نے ان پر رحمت نازل فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی ایک نشانی بنائی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام مؤمنہ اور سچائی والی تھیں اس سے معلوم ہوا کہ نبیہ نہ تھیں کیونکہ یہ مقام وصف ہے تو بہترین وصف جو آپ کا تھا وہ بیان کر دیا اگر نبوت والی ہوتی تو اس موقع پر اس کا بیان نہایت ضروری تھا ابن حضم رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے کہ ام اسحاق اور ام موسا اور ام عیسیٰ نبیہ تھیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرشتوں نے سارا اور مریم علیہ السلام سے خطاب اور کلام کیا اور والد موسا علیہ السلام کی نسبت فرمان ہے وہ اوہ نہ الا امی موسا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی کی کہ تم اپنے بیٹے موسا کو دودھ پلاؤ لیکن جمہور کا مذہب اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت مردوں میں رہی جیسے قرآن کا فرمان ہے وما ارسل قبل کا اللہ یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے بستی والوں میں سے مردوں ہی کی طرف رسالت انعام فرمائی ہے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں بیٹا تو دونوں کھانے پینے کے محتاج تھے یعنی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ظاہر ہے کہ جو اندر جائے گا وہ باہر بھی آئے گا پس ثابت ہوا کہ وہ بھی اوروں کے مثل بندے ہی تھے الوحیت ان میں نہ تھی یعنی معبود نہ تھے دیکھو تو اے نبی ہم کس طرح کھول کھول کر ان کے سامنے اپنی حجتیں پیش کر رہے ہیں پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ باوجود اس کے یہ کس طرح ادھر ادھر بھٹکتے اور بھاگتے پھرتے ہیں کیسے گمراہ مذاہب لے رہے ہیں اور کیسے ردی اور بے دلیل اقوال کو گرہ میں باندھے ہوئے ہیں